السلام علیکم students welcome to lecture 36 six of the operating systems course آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل ہم ورچوئل میموری کا ورچوئل میموری کی بات کر رہے ہیں ان پرٹیکولر ورچوئل میموری پہ تو نہیں پہنچے میموری مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے پیجنگ کی بات آخری لیکچر میں ختم کر دی تھی ساری ڈیٹیلز دیکھیں کہ پیجنگ کیا ہوتی ہے ہارڈ ویئر سپورٹ پیجنگ کے لیے کس قسم کی ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے لاجیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن کیسی ہوتی ہے پروٹیکشن uh, کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پیجنگ میں شیئرنگ کیسے ہو سکتی ہے پیجنگ میں and so on and so forth so وہ باتیں ہم نے ختم کر لیں لاسٹ لیکچر میں اور ہم نے ایک اور ٹیکنیک کی ڈسکشن شروع کی میموری مینجمنٹ کی اس کا نام ہے سیگمنٹیشن تو سیگمنٹیشن کو ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتی ہے اس میں ہارڈ ویئر سپورٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے لاجیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے لاجیکل ایڈریس کو فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں and so on and so forth وہ ساری باتیں آخری لیکچر میں ہو گئی تھیں آج ہم وہیں سے شروع کریں گے اور سیگمنٹیشن کے متعلق تھوڑی سی اور باتیں سیکھیں گے ان پرٹیکولر آج کا لیکچر فوکسڈ ہوگا ایک ٹیکنیک پہ جس کو کہتے ہیں پیجڈ سیگمنٹیشن تو اس کو دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے اس کی کہ ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز میں کس طرح میموری مینجمنٹ یوز کی جاتی ہے ان پرٹیکولر پیجڈ سیگمنٹیشن کیسے یوز ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ان شاء اللہ آج کے لیکچر میں ہوں گی لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایز یوزل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے ایجنڈا کے تو سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ as always we'll review the previous lecture first اس کے بعد جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ پیج سیگمنٹیشن کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے کس لاجیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے پیج سیگمنٹیشن میں لاجیکل ایڈریس کو فزیکل ایڈریس میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے examples of page segmentation in particular ہم دیکھیں گے historically there was a system called Multics تو ملٹکس میں پیج سیگمنٹیشن کس طرح یوز ہوتی تھی اس کے لیے سرٹنلی جیسے پیجنگ اور سیگمنٹیشن میں ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پیج سیگمنٹیشن میں بھی ایک خاص قسم کی ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں جو underlying C P U ہوتا ہے اس میں وہ سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے تو ملٹیکس جو ہے وہ رن کرتا تھا G E three forty five میں تو دیکھیں گے کہ G E three forty five میں پیج سیگمنٹیشن کے لیے کیسے کیا سپورٹ اویلیبل تھی پھر ہم دیکھیں گے کہ او ایس ٹو جو ہے آئی بی ایم کا اور ونڈوز کے ویریس ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں اور لینکس جو کہ انٹل سی پی یوز پہ چلتے ہیں ان میں پیج سیگمنٹیشن یا ان جنرل میموری مینجمنٹ کیسے کی جاتی اچھا یہ ساری چیزیں دیکھنے سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا so we'll review lecture thirty five تو جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کافی باتیں کی تھیں پچھلے لیکچر میں starting with sharing in paging یعنی جب پیجنگ یوز کرتے ہیں تو اس میں شیئرنگ کیسے ہو سکتی ہے of pages between different processes یعنی مختلف پروسیسز نے اگر کوئی چیز شیئر کرنی ہے تو سرٹنلی وہ پیج لیول پہ ہوگی تو وہ کس طرح کی جاتی ہے اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل ابھی دیکھ لیں گے پھر ہم نے دیکھا کہ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے سیگمنٹیشن میں ہم نے بیسکلی کہا تھا کہ ایک یوزر کا ویو پوائنٹ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے میموری مینجمنٹ لیول پہ تو یوزر کا یا پروگرامر کا ویو پوائنٹ کیا ہوتا ہے میمری کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ پروسیس کس طرح نظر آتا ہے پروگرامر کو تو پروگرامر کو پروسیس نظر آتا ہے کہ اس میں مختلف سائز کے ویریس ریجنز ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ مین پروگرام ہوتا ہے اس میں مختلف فنکشنز ہوتے ہیں اسٹیک ہوتا ہے اور اس طرح ڈیٹا کا ایریا ہوتا ہے and so on and so forth so programmer کو پروسیس جو ہے اس طرح نظر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں جن کی میں نے ابھی بات کی کہ مین پروسیس مین فنکشن ہوتا ہے کچھ اور فنکشنز ہوتے ہیں اسٹیک کا ایریا ہوتا ہے ڈیٹا کا ایریا ہوتا ہے اینڈ سو آن وہ سارے جنرلی اسپیکنگ ایک سائز کے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیجنگ میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پروسیس ایڈریس پیس کو فکس سائز پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ہر سائز ہر پورشن کو ہم ایک پیج کہتے ہیں تو سیگمنٹیشن میں یہ بات نہیں سیگمنٹیشن میں ہم کہتے ہیں کہ پروسیس ڈریس پیس مختلف سائز کے ریجن میں ڈیوائڈ ہیں اور ہر ریجن کو ہم ایک سیگمنٹ کہتے ہیں تو جب اس سیگمنٹ کو پھر ہم مین میموری میں اسٹور کرتے ہیں کس جگہ پہ ایک سیگمنٹ اسٹور ہے کیا اس کا سائز ہے یہ ساری انفارمیشن پروسیس کے کورسپونڈنگ ایک ٹیبل میں ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹ ٹیبل تو پھر لاجیکل ایڈریس جو ہوتا ہے اس کی فارمیشن ہم نے دیکھی کیا ہوتا ہے کہ لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے ایس کاما ڈی یعنی segment number followed by the offset within the segment segment number کو یوز کرتے ہیں to index the segment table اس میں انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے کہ سیگمنٹ کا بیس کدھر ہے مین میموری میں اور اس کا سائز کیا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو آف سیٹ ہے within the segment in the logical address یہ اگر سیگمنٹ کے سائز سے کم ہے تو یہ ایک لیگل ایڈریس ہے تو پھر ہم بیس لے کے سیگمنٹ کا مین میموری میں اس میں آف سیٹ ایڈ کر دیتے ہیں we get to the physical location within the segment which is addressed by the corresponding logical address تو یہ ہم نے سارا دیکھا اس کا اوور ویو بھی دیکھ لیں گے in terms of a diagram کہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور ہارڈ ویئر سپورٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں نے بات ابھی کر لی سلائڈ میں اگر آپ واپس جائیں تو لاجیکل اور فزیکل ریسٹ ٹرانسلیشن ہم نے دیکھ لی ہارڈ ویئر سپورٹ کی بات میں نے ابھی کی پھر ہم نے بات کی تھی کہ پروٹیکشن اور شیئرنگ جو ہے یہ سیگمنٹیشن لیول پہ کیسے ہوتی ہے تو پروٹیکشن اور شیئرنگ کے لیے ہمیں ایڈیشنل بٹس کی ضرورت ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے ان پرٹیکولر کہ اگر کسی سیگمنٹ کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوگی جس طرح کہ پیجنگ لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ we want to protect you know space outside process rest space from any process یعنی یہ کوئی بھی پروسیس جب ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو کسی اور اسپیس کو مین میموری میں ایکسس نہ کر سکے which is outside the boundary of this process is address space ٹھیک ہے تو پیجنگ میں ہم نے یوز کی تھی ویلڈ ان ویلڈ بٹ اسی طرح سیگمنٹیشن لیول پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ویلڈ ان ویلڈ بٹ اسی طرح پیجنگ میں ہم نے کہا کہ کئی پیجز ہو سکتے ہیں ان کو ہم ریڈ آنلی رکھنا چاہیں یا اونلی رائٹیبل رکھنا چاہیں یا صرف ایکسیکیوٹیبل کوڈ ہے کسی میں تو اس کو صرف ایکسیکیوٹیبل رکھنا چاہیں اینڈ سو آن تو سیگمنٹیشن لیول پہ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے فار ایگزامپل اگر کوڈ کا کوئی سیگمنٹ ہے کوئی فنکشن کا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ رائٹیبل بھی ہو اور ایکسیکیوٹیبل ہو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈیٹا پارٹ ہے صرف تو ہو سکے ڈیٹا سیگمنٹ ہے تو اس میں ہم کہیں گے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ریڈیبل ہونا چاہیے یا رائٹیبل ہونا چاہیے doesn't make sense to have the data executable تو اس کے لیے ہم سیگمنٹ ٹیبل کی ہر انٹری کے ساتھ کچھ ایڈیشنل بٹس لگائیں گے such as read write execute bits so on تو یہ بات ہوگی پروٹیکشن کی شیئرنگ میں ہم نے جس طرح پیجنگ میں ہم شیئرنگ کرتے تھے کہ ہم جو جو ہر پروسیس جو پروسیسز ہیں جنہوں نے شیئر کرنی ہے کوئی address space in case of paging pages تھے ان کیس آف سیگمنٹیشن یہ کچھ سیگمنٹس ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کورسپونڈنگ پروسیسز ہیں which want to share something some segments ان کے سیگمنٹ ٹیبل میں جو انفارمیشن ہے about the segments to be shared وہ کامن ہوگی ٹھیک ہے اس کی ایک ایگزامپل بھی ہم نے دیکھ لی تھی ابھی وہ دوبارہ میں ایگزامپل آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی پروٹیکشن اینڈ شیئرنگ کی اس کے بعد آخر میں ہم نے بات کی کہ ایشوز ود سیگمنٹیشن تو اس میں پرائمریلی ایک ایشو تھا کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی ہے جس طرح ہم نے بات کی تھی نا کہ multiprogramming with variable number of task تو جب بھی variable number of variable size segments ہوں گے مین میموری کے تو ان میں ایشو ہوگا کہ مختلف سائز کے ہولس کریٹ ہو جائیں گے جو کنٹینگوس نہیں ہوں گے ریمبر کہ ابھی تک ہم نے بات یہی کی ہے کہ پروسیس جب میمری میں لوڈ ہوگا یعنی ایک سیگمنٹ تو سیگمنٹ کنٹینگوس ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ اگر ایک سیگمنٹ کو ہم نے اسٹور کرنا ہے میمری میں تو میموری کے مختلف ریجنز اویلیبل ہیں فری اور ٹوٹل فری اسپیس کو جب ایڈ کیا جائے میموری میں تو یہ سیگمنٹ سائز سے زیادہ ہو یا برابر ہو لیکن کیونکہ یہ کنٹینگوس نہیں اس لیے اس سیگمنٹ کو ہم مین میمری میں اسٹور نہیں کر سکیں گے اور اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن تو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کا ایشو ہے سیگمنٹیشن میں اچھا یہ باتیں ہم نے ساری لاسٹ ٹائم کی تھیں اب اگلی دو تین سلائڈز میں میں یہ آپ کو یہ just to refresh your memories کہ یہ ساری چیزوں کے لیے ہارڈ ویئر سپورٹ کی کیا ضرورت ہے اس میں کس طرح لاجیکل فزیکل ٹرانسلیشن ہوتی ہے اینڈ سو آن دو تین سلائڈس دیکھ لیتے ہیں تو اگلی سلائڈ میں میں نے دکھایا کہ شیئرڈ جب ہم نے شیئرنگ کی بات کی تھی پیجنگ لیول پہ تو یہ کہا تھا کہ اگر لیٹس ان دس کیس اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین پروسیسز ہیں P one P two P three اور یہ ایگزامپل ہے ایک ایڈیٹر کی سچ ایز پیکو اور وائی اور وم جو بھی آپ ایڈیٹر یوز کر رہے ہیں اپنی یونکس مشین میں اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے تو یہ تین انوکیشنز ہیں of the same executable code تو اس میں ہے کہ ایڈیٹر کا کوڈ ہے اور پھر ایڈیٹر بفر ہوتا ہے اور کیونکہ اگر مختلف یوزرز ایڈیٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ اپنی اپنی فائلس کو ایڈٹ کر رہے ہوں گے اس لیے ان ساروں کا ایڈیٹر بفر مختلف ہوگا تو اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایڈیٹر کے چار پیجز ہیں تین اس کے کوڈ کے ہیں ایک ایڈیٹر بفر کے لیے جس کو ہم ڈیٹا پیج کہہ رہے ہیں تو اگر یہ کوڈ ہم نے شیئر کروانا ہے وچ میک سینس کیونکہ یہ کوڈ ری انٹرنٹ ہے یعنی جب یہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ماڈیفائی نہیں کرتا تو اس لیے اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے تو اس ڈائگرام میں کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایڈیٹرز کے جو پیجز ہیں کوڈ کے جن کو E D one E D two E D three کہا ہے ان کی میموری میں صرف ایک کاپی ہے ای ڈی ون جو ہے وہ فریم نمبر تین میں ہے ای ڈی ٹو جو ہے فریم نمبر فور میں ہے اور E D three frame number six میں ہے تو آپ اگر تینوں پروسیسز کے پیج ٹیبل کو دیکھیں تو پیج ٹیبل میں جو پہلی تین انٹریز ہیں وہ کورسپونڈ کرتے ہیں یہ تین کوڈ پیجز کے تو ان ساروں کے پیج ٹیبلس کی پہلی تین انٹریز ایگزیکٹلی سیم ہے تو اس طرح شیئرنگ ہو رہی ہے ایٹ دا پیج لیول ٹھیک ہے جی اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے جنرل ہارڈ ویئر سپورٹ دکھا دی ہے سیگمنٹیشن کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے C P U logical address generate کرتے ہیں segment number S followed by offset within segment called D S is use to index the segment table اور جو انٹری ملتی ہے ہمیں سیگمنٹ ٹیبل کے اندر اس کے دو حصے ہوتے ہیں دو پیسز انفارمیشن ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ سیگمنٹ کی لمٹ کہ کتنا اس کا سائز ہے وہ ہوتی ہے اگر آف سیٹ جو ہے D it is less than the limit تو پھر تو یہ لیگل ایڈریس ہو گیا اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ this offset goes beyond the size of this segment S تو in which case a trap would be generated the control would go to the O S and the O S is going to terminate the program and display a message for the user اچھا if this is a legal address تو کیا ہوگا کہ بیس جو دوسری انفارمیشن دی ہے سیگمنٹ اینٹری میں it is the base of the segment اس میں ہم آف سیٹ ایڈ کریں گے address of the location which is being addressed here ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہوگی hardware support for segmentation and logical to address translation اگلی سلائڈ میں میں ایک ایکچوئل ایگزامپل آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہو سکتا یہ پروسیس ہے جس کی لاجیکل ایڈریس پہ اس میں پانچ سیگمنٹس ہیں ایک مین پروگرام ہے یا مین فنکشن کہہ لیں اسکوئر روٹ کا فنکشن ہے ایک سب روٹین ہے ایک اسٹیک ہے اور سمبل ٹیبل ہے سیگمنٹ زیرو جو ہے وہ سب روٹین ہے سیگمنٹ ون اسکوئر روٹ کا فنکشن ہے سیگمنٹ ٹو مین پروگرام ہے اور اسٹیک جو ہے سیگمنٹ تھری ہے اور سمبل ٹیبل سیگمنٹ فور ہے تو یہ سارے سیگمنٹس مین میموری میں مختلف جگہ پہ اسٹور ہیں اور جو سیگمنٹ ٹیبل ہے اس کی مختلف انٹریز ہمیں بتا رہی ہیں کہ کون سا سیگمنٹ جو ہے اس کا کیا سائز ہے اور مین میموری میں وہ کس لوکیشن پہ اسٹور ہے so for example segment zero جو کہ سب روٹین کے کورسپونڈ ہے کورسپونڈ کرتے ہیں اس کا سائز ہے one thousand bytes for example اور مین میمری میں it is loaded at location fourteen hundred تو اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ مین میمری میں تو segment zero fourteen hundred location میں اسٹور ہے کیونکہ اس کا سائز ون تھاؤزینڈ ہے تو اس لیے یہ اینڈ کرتا ہے twenty three hundred ninety nine پہ تو ٹوینٹی فور ہنڈریڈ پہ آن بورڈ ہماری اور میمری ہے کوئی which seems to be free at this time and so on and so forth ٹھیک ہے تو یہ this is the example for segmentation اچھا آخری سلائڈ جو ریویو میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم نے شیئرنگ دکھا دی ہے سیگمنٹ لیول پہ سیگمنٹیشن لیول پہ کہ دو پروسیسز ہیں P one and P two ان میں you know because they are two invocation of the same executable code تو ان میں دونوں میں دو سیگمنٹس ہیں سیگمنٹ زیرو جو ہے ایڈیٹر کا کوڈ ہے سیگمنٹ ون جو ہے وہ ایڈیٹر بفر ہے تو ایڈیٹر کا کوڈ جو ہے I segment zero this can be shared among these two processes P one and P two تو دونوں کو جو سیگمنٹ ٹیبل کی پہلی اینٹری ہے which corresponds to segment zero وہ آپ دیکھیے کہ ان میں لمٹ جو ہے اس ایگزیکٹلی سیم ہے دونوں میں دونوں کے سیگمنٹ ٹیبلس میں اور بیس جو ہے 43 اور 62 وہ بھی جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ کوڈ جو ہے کس لوکیشن سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بھی دونوں سیگمنٹ ٹیبلس میں ایگزیکٹلی سیم ہے تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیگمنٹیشن لیول پہ شیئرنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو ہو گیا کہ ریویو پچھلے لیکچر کا اب ہم دیکھیں گے کہ پروٹیکشن جو ہے سیگمنٹیشن لیول پہ کس طرح امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے تو پروٹیکشن امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا اور ابھی ریویو میں میں نے بتا دیا کہ دو طرح کی پروٹیکشن ہیں وہ دو طرح کی پروٹیکشن کیا ہیں ایک پروٹیکشن یہ ہے کہ we want to make sure کہ جب ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو کسی ایسے سیگمنٹ کو ایکسس کرنے کی نہ کوشش کرے جو کہ اس کی پروسیس ڈریس پیس میں نہیں so for example depending upon the system and underlying C P U hardware ہو سکتا ہے ایک سسٹم سی پی یو جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ ایک پروسیس ایٹ موسٹ سولہ سیگمنٹس رکھ سکتا ہے رائٹ right? کہ ایک پروسیس ڈریس پیس میں سولہ سیگمنٹس ہو سکتے ہیں تو سیگمنٹ ٹیبل کا جو سائز ہوگا اس میں سولہ انٹریز ہوں گی جن کو انڈیکس کیا جا سکتا ہے with segment segment number zero through fifteen تو سپوز کریں کہ ایک پرٹیکولر پروگرام ہے نارمین یہ سولہ سیگمنٹس جو ہیں یہ میکسیمم ہیں تو ہو سکتا ہے ایک پروسیس چھوٹا سا ہو اس میں زیادہ سیگمنٹس نہ ہوں لیٹ سے کہ اس میں پانچ سیگمنٹس ہیں تو ہر سیگمنٹیبل انٹری کے ساتھ ہم ایک بٹ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ویلڈ ان ویلڈ تو جب پروسیس یہ پانچ سیگمنٹ والا ایک لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرے گا تو اگر تو ایڈریس میں جو سیگمنٹ نمبر ہے the S part it is between zero and four یعنی پانچ سیگمنٹ پہلے پانچ سیگمنٹ میں ہو تو this is a legal address لیکن suppose this process generate logical address اس میں ایس پارٹ جو ہے وہ سیون ہے تو کیونکہ سیگمنٹ ٹیبل میں پندرہ انٹریز ہو سکتی ہیں تو سیون جو ہے اس کو یوز کر کے the hardware is going to get to location seven ٹھیک ہے which means segment number eight جو ہے کیونکہ سیگمنٹ زیرو سے شروع ہوتے ہیں اس لیے نمبر میں سیون یوز کر رہا ہوں فار دا ایٹ سیگمنٹ تو اس سیگمنٹ میں جا کے کچھ کرنے لگے گا تو the hardware is going to look at the valid invalid bit and it's going to generate a trap the control would go to the O S and the O S is going to terminate this process and display message کے انلیگل میموری ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں ٹپکلی آپ کو جو آپریٹنگ سسٹمس میں میسج آتا ہے اس صورت میں وہ ہوتا ہے سیگمنٹیشن فالٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ٹھیک ہے تو اینی وے سو یہ ہوتا ہے ویلڈ ان ویلڈ بٹ کی ضرورت ہوتی ہے which is associated with every segment table entry to ensure کہ کوئی پروسیس کسی ایسے سیگمنٹ کو ایکسس کرنے کی کوشش نہ کرے جو کہ اس کے ڈریس اسپیس میں نہیں ہے اور اگر کرے تو اس کو آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویئر اس کو ٹریپ کر دے آپریٹنگ سسٹم پہ کنٹرول آپریٹنگ سسٹم میں چلا جائے operating system takes the action which is termination of the corresponding process and displaying of message for the user اچھا یہ تو ہو گیا to prevent a process from accessing some illegal area in the main memory دوسری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ یو نو آپ کے کئی سیگمنٹس جو ہیں وہ ریڈیبل ہوں گے perhaps you want to keep some segments read only some you perhaps want to make read and write only کچھ ہوں گے جو جن میں کوڈ ہوگا perhaps you want to make them read and executable and so on and so forth تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں آپ by by having additional bits with every segment table entry so for example ایک بٹ ریڈ کے لیے رکھ لیں ایک رائٹ کے لیے ایک ایکسیکیوٹ کے لیے تو تین بٹس فار ایگزامپل آپ رکھ سکتے ہیں اور بٹ اگر زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے corresponding operation is not allowed اگر ون ہے تو اس کا مطلب ہے corresponding operation is allowed so for example اگر ریڈ بٹ ون ہے تو اس کا مطلب ہے اس سیگمنٹ کو ریڈ کیا جا سکتا ہے اور اگر اسی سیگمنٹ میں رائٹ اور ایکسیکیوٹیبل جو ہیں وہ زیرو ہیں تو اس کا مطلب یہ سیگمنٹ جو ہے اس کو صرف ریڈ کیا جا سکتا ہے رائٹ اور ایکسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے so anyway you can have various combination of these such as read no write and execute اور no read write and execute اور read and write no execute and so on and so forth تو یہ کانسپٹ ہے پروٹیکشن کا انڈر سیگمنٹیشن ٹھیک ہے جی تو یہی بات میں نے سلائڈ میں دکھا دی ہے اب آگے چلتے ہیں تو اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں which we'll discuss in this remaining in the remaining part of this lecture اور وہ ہے پیجڈ سیگمنٹیشن کا اچھا میں تھوڑی سی اس میں تمہید باندھ دوں کہ پیج سیگمنٹیشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ریمبر کے سیگمنٹیشن کا جو میجر ایشو ہے وہ ہے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن اور جتنا زیادہ بڑا سیگمنٹ الاؤ کرے گا ایک سی پی یو اتنی زیادہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن آپ کی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یعنی اگر میکسیمم سیگمنٹ سائز لیٹ سے ہے یو نو فور میگا بائٹس تو آپ کی ایکسٹرنل فریگمنٹیشن اس حساب سے زیادہ ہوگی اگر یہ ہے سے سکسٹی فور کے تو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن اس حساب سے کم ہوگی اچھا جو جو لاجیکل ایڈریس اسپیسز بڑی ہوتی جا رہی ہیں ٹپکلی سیگمنٹ سائزز بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں اس لیے آپ کی ایکسٹرنل فریگمنٹیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پروینٹ کرنے کے لیے جو ٹیکنیک نارملی یوز کی جاتی ہے وہ ہے کہ سیگمنٹس کو پیج کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے remember what we did under paging paging میں ہم نے کہا تھا کہ پروسیس ایڈریس اسپیس کو پیجز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک پروسیس اسپیس میں مختلف سائز کے سیگمنٹس ہیں ہر سیگمنٹ کو پیج کر دیں گے پیجنگ کے اندر پروسیس کے کورسپونڈنگ ایک پیج ٹیبل ہوتا تھا right which kept the mapping of the pages in the process address space into the frames in the main memory ٹھیک ہے نا یہ کرتا تھا نا پیج ٹیبل کا یوز یہی تھا کہ پیجز کی میپنگ فریمز میں جو ہے کہ کون سا پیج کس فریم میں ہے یہ انفارمیشن پیج ٹیبل میں تھی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سیگمنٹ کے لیے ایک پیج ٹیبل ہوگا کیونکہ ہر سیگمنٹ کو ہم پیج کر رہے ہیں تو لیٹ سے کہ سیگمنٹ ون ہے اور سیگمنٹ ٹو ہے اور ان کے جب پیجز بنائیں گے تو ہر سیگمنٹ میں پیج زیرو ہوگا پیج ون ہوگا پیج ٹو ہوگا رائٹ یہ سیگمنٹ ون میں بھی اسی طرح کے پیج نمبر ہوں گے سیگمنٹ ٹو میں بھی اس طرح کے پیج نمبر ہوں گے page zero page one page two so تو ہر سیگمنٹ کے لیے ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہوگی جو کہ میپنگ رکھے گا کہ اس سیگمنٹ کا فلاں پیج کس فریم میں ہے ٹھیک ہے so just keep that in mind this is the concept of page segmentation یعنی سیگمنٹس کو پیجز میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن نہیں ہوگی یعنی یوزر کا ویو پوائنٹ بھی آپ نے امپلیمنٹ کر لیا کہ یوزر یا پروگرامر جو ہے وہ اپنے پروسیس کو ویو کرتا ہے as if it consist of various segments of differing size اور انڈر لائن جو ہے C P U hardware میں ایسی سپورٹ ہے کہ سیگمنٹس کو پیج کر لیا جائے تاکہ ایکسٹرنل سیگمنٹیشن ہو this is the crux of page segmentation اب یہ اس میں لاجیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے اس کو ہم لاجیکل ایڈریس کو کس طرح مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہر سیگمنٹ کے اندر مختلف پیجز کو ایکسس کر سکتے ہیں کس طرح یعنی لاجیکل کو فزیکل میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور ہارڈ ویئر سپورٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور ہسٹوریکل اگزامپلس ہم دیکھ کچھ دیکھ لیں گے اور پھر آج کل کے آپریٹنگ سسٹمز جو انٹل بیسڈ آپریٹنگ سسٹمز ہیں یعنی انٹل بیسڈ مشینز پہ رن کر سکتے ہیں ان میں کس طرح پہ سیگمنٹیشن ہوتی ہے یہ اب ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو اب یہی میں نے اس سلائڈ میں بتا دیا کہ we divide every segment in a process in pages we need to have a page table for every segment then and C P U's memory management unit must support both segmentation and paging یہ ساری باتیں میں نے بھی کی تو اگلی سلائڈ میں میں پکٹوریلی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک پروسیس میں پانچ سیگمنٹس ہیں سیگمنٹس ون تھرو فائیو اور آپ کے پاس فزیکل میموری ہے اگلی سلائڈ میں میں یہ کر رہا ہوں کہ میں سیگمنٹ نمبر چار کو میں نے لیا ہے upon the page size supported by the C P U یہ جسٹ ہوا کہ اس میں چار پیجز بنتے ہیں سیگمنٹ نمبر فور میں اور پیجز وہ کے ہیں زیرو ون ٹو تھری اور یہ اسٹور ہم نے کر دی اگر رائٹ سائڈ پہ آپ فزیکل میموری میں دیکھیں تو پیج نمبر جو آپ کا ون ہے page number zero of segment four this is stored in frame number three page one of segment four is stored in frame number one in the physical memory اور پیج ٹو جو ہے is stored in frame one twenty six and finally page three of segment four is stored in frame number ten تو یہ ساری جو میپنگ ہے سارے پیجز جو سیگمنٹ نمبر فور کے ہیں ان کی میپنگ سیگمنٹ فور کے کورسپونڈنگ پیج ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی so it should be clear now کہ ہر سیگمنٹ کے لیے آپ کو ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہے اچھا اب دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ لاجیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے ہر سیگمنٹ کی جو سیگمنٹ ٹیبل کی ہر انٹری جو ہے اس میں کیا انفارمیشن ہوتی ہے اور لاجیکل ایڈریس فزیکل ایڈریس میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ساری ڈیٹیلز دیکھ لیں میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں جو ساری باتیں میں ابھی کروں گا بیسکلی اب یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر سیگمنٹ کو پیج کر دیا اور ہر سیگمنٹ کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ایک پیج ٹیبل ہے ٹھیک ہے اچھا جو لاجیکل ایڈریس ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح سمپل سیگمنٹیشن میں ہوتا ہے یعنی اس میں ایک سیگمنٹ نمبر ایس ہوگا اور آف سیٹ ہوگا جس کو ہم ہسٹوریکلی ڈی کہتے آئے ہیں سیگمنٹ نمبر کو یوز کر کے سیگمنٹ ٹیبل کو انڈیکس کر لیں گے اب سمپل سیگمنٹیشن میں کیا ہوتا تھا کہ سیگمنٹ کی لمٹ کیا ہے کیا سائز ہے سیگمنٹ کا اور مین میموری میں وہ کہاں اسٹور ہے یعنی the base address of the segment page segmentation میں یہ انفارمیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے پہلا پارٹ تو وہی ہوگا دوسرا وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا تو اب ایس کو یوز کریں گے to index the segment table اس کی ایک اینٹری میں دو پیسز آف انفارمیشن ہوں گے ایک ہوگا دا لمٹ پارٹ کہ جو آف سیٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ سیگمنٹ سائز سے کم ہے یا نہیں جس طرح سمپل سیگمنٹیشن میں کرتے ہیں تو اگر کم ہے then it's okay if not then we'll trap the O S O S جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اچھا اگر تو یہ لیگل آف سیٹ ہے تو پھر کیا کریں گے دوسرا حصہ ہے it will store the base of the page table corresponding to the segment not the base of the segment جو کہ سمپل سیگمنٹیشن میں ہوتا تھا اب کیا ہوگا کہ سیگمنٹ ٹیبل کی ہر اینٹری سیگمنٹ لمٹ ہوگی ایک حصہ اس میں دوسرا پارٹ اس میں کیا ہوگا دوسری چیز کیا اسٹور ہوگی the base of the page table corresponding to the segment اچھا جو ڈی ہے نا which which is the offset within the segment اب ریمبر کے سیگمنٹ کو ہم نے پیج کر دیا اور آف سیٹ جو ڈی ہے وہ it is some pointing to location within this segment لیکن اب سیگمنٹ کو تو ہم نے پیج کر دیا تو اس کا مطلب یہ جو ڈی ہے یہ بیسکلی اب اسپیسیفائی کرے گا کہ اس سیگمنٹ میں کس پیج میں یہ لوکیشن ہے اور اس پیج کے اندر کس آف سیٹ پہ یہ لوکیشن ہے ٹھیک ہے نا یعنی سیگمنٹ کو ہم نے پیج کر دیا تو آف سیٹ جو کہ سیگمنٹ کے اندر ہمیں کسی لوکیشن کا آف سیٹ بتا رہے ہیں it is basically going to tell us کہ اس سیگمنٹ کے کس پیج میں یہ لوکیشن ہے اور اس پیج میں کس آف سیٹ پہ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے ایک حصے کو یوز کریں گے جس طرح سمپل پیجنگ میں ہم پی کو یوز کرتے تھے to index the page table ٹھیک ہے دوسرا ہوگا کہ offset within page تو ڈی کے دو حصے کر دیں گے جس کو ہم کہیں گے p and d prime p کو یوز کریں گے to index the page table corresponding to the segment اس کی اینٹری میں ہمیں ملے گا کہ یہ پیج کس فریم میں ہے اس کو ہم ڈی پرائم کے ساتھ اپینڈ کر کے فزیکل ایڈریس نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے دس از دا بگ پکچر آپ ساری ڈیٹیلس دیکھ لیتے ہیں کچھ ایگزامپل اچھا تو یہی بات میں نے اگلے سلائڈ میں کی ہے کہ لاجیکل ایڈریس ابھی بھی ہوگا s followed by d s کو یوز کریں گے to index the segment table اور ہر سیگمنٹ ٹیبل انٹری میں دو پیسز آف انفارمیشن ہوں گے سیگمنٹ لینتھ جس کو سیگمنٹ لمٹ کہتے ہیں previously exactly the same thing دوسری ہے کہ اس سیگمنٹ کا پیج ٹیبل کدھر ہے so the base of the page table اچھا پھر میں نے کہا کہ if d is less than the segment length it's a legal address as we have done it before اور اگلے سلائیڈ میں میں نے یہ بتا دیا ہے کہ ڈی جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے جن کو ہم پی اور ڈی پرائم کہیں گے پی از دا پیج نمبر ٹھیک ہے for the corresponding page number within this segment اور d is the offset within this page ٹھیک ہے پی کو یوز کریں گے to index the page table اور اس میں ہمیں فریم نمبر ملے گا اس کے ساتھ ہم ڈی پرائم اپینڈ کر کے جس طرح سمپل پیجنگ میں ہم کرتے ہیں we'll get the physical address اچھا اگلی سلائیڈ میں میں نے یہی چیز پکٹوریلی آپ کو دکھا دی ہے کہ لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ it is s followed by d s is use to index the segment table اس میں ہمیں ملتا ہے کہ پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈی جو ہے is it less than the size of the segment if it is then we partition d into two parts p and d prime p کو یوز کرتے ہیں to index the page table corresponding to the segment اس میں ہمیں فریم نمبر ایف ملے گا اور فزیکل ریس ہم فارم کر لیتے ہیں f followed by d prime as we do in simple paging اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے again this is the big picture and this also tells us what kind of hardware support is needed to implement page segmentation تو آپ دیکھیں میں ایک لاجیکل ہے s followed by d s کو یوز کرتے ہیں to index segment table segment table میں دو پیسز آف انفارمیشن مل جاتی ہیں سیگمنٹ کی لینتھ کیا ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں ڈی کے ساتھ if d is less than the segment length it is a legal address otherwise a trap is generated in the O S takes care of the from here on اگر یہ ڈی پرائم جو ہے یہ سیگمنٹ لینتھ سے کم ہے یعنی it is a valid offset within this segment تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی اس کو we consider as a consist of two parts upper few bits are use to index the page table for this segment اور ڈی پرائم جو ہے it is the offset within that ٹھیک ہے within the page that is being specified by using the p bits تو سیگمنٹ ٹیبل کی دوسری جو انفارمیشن uh, ہے سیگمنٹ ٹیبل اینٹری کی وہ ہے پیج ٹیبل کا بیس تو پیج ٹیبل بیس میں ہم پی کو ایڈ کر کے effectively we are using p to index the page table for the segment s تو اس میں ہمیں فریم نمبر مل جاتا ہے frame number f append d prime to it and you get access to the physical location corresponding to the logical location specified by the logical s followed by d اچھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ پی اور ڈی پرائم کے لیے کتنے بٹس کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کس طرح ہم نکالیں گے ریمبر کہ ہم نے کیا کیا کہ سیگمنٹ کو پیجز میں ڈیوائڈ کر دیا ٹھیک ہے نا اب ایک سیگمنٹ میں ایک نمبر ایک تو یہ کہ ہر سی پی یو جو کہ پیج سیگمنٹیشن کو سپورٹ کرے گا اس میں ایک میکسیمم سیگمنٹ سائز ہوگا جو کہ وہ سپورٹ کرے گا اور ایک پیج سائز ہوگا جو وہ سپورٹ کرے گا تو میکسیمم سیگمنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے اور دیکھنا کہ اس میں کتنے پیجز بن سکتے ہیں سو فار ایگزامپل کہ سے کہ ایک آرکیٹیکچر جو ہے وہ sixty four kilobyte maximum segment size support کرتا ہے اور اس میں پیج سائز فور کے کا ہے تو بڑے سے بڑے سیگمنٹ میں اس سی پی یو کے اوپر جو پروسیس ایکسیکیوٹ کرے گا بڑے سے بڑا سیگمنٹ سکسٹی فور کے کا ہوگا پیج سائز اگر فور کی ہے تو میکسیمم نمبر آف پیجز کتنے بن جائیں گے ایک سیگمنٹ کے sixty four k divide by four k سولہ یعنی اس مشین کے اوپر جس میں segment size maximum 64 four kilobytes کا ہو سکتا ہے پیج سائز 4 کے ہیں تو اس میں کسی بھی پروسیس کے کوئی بھی سیگمنٹ جو ہے اس میں میکسیمم 16 پیجز ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کورسپونڈنگ پیج ٹیبل جو ہوگا ہر سیگمنٹ کا اس میں سولہ ہوں گی تو ہر انٹری کو اگر آپ نے انڈیکس کرنا ہے تو کتنے بٹس کی ضرورت ہوگی log base two of sixteen جو کہ چار بٹس آ جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی اگر آپ نے فائنڈ کرنے ہیں جو لاجیکل ریس میں ڈی ہے نا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا p followed by d prime تو پی کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی اس کیس میں چار بٹس کی تو پیج سائز اگر فور کے ہیں تو ڈی پرائم کو کتنی ضرورت ہوگی لاگ بس two of four k which is going to be twelve ٹھیک ہے تو اس طرح depending upon the maximum segment size supported by a C P U hardware and the the page size supported by hardware ہم نکال سکتے ہیں کہ پی کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی ڈی پرائم کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی اچھا اسی طرح ایس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایس کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی it would be dictated by the maximum number of segments allowed by the C P U by the C P U hardware ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اب ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں then we'll see some examples اچھا ایکچولی نیکسٹ سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں ایگزامپل لے رہا ہوں ملٹکس آپریٹنگ سسٹم کی تو ملٹکس میں کیا ہے کہ ہم G three forty five C P U use ہوتا تھا جس میں لاجیکل ایڈریس جو ہے تھرٹی فور بٹس کا تھا اور ریمبر لاجیکل ایڈریس کیا ہے سیگمنٹ نمبر اور offset within the segment page size one K کا تھا ایس کے لیے اٹھارہ بٹس یوز ہوتی تھی اور ڈی کے لیے سولہ تو اب ہم نے دیکھنے کہ ساری انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے اس سے ہم دیکھیں گے کہ what is the size of P what is the size of D prime largest segment size کیا ہو سکتا ہے اس مشین میں اور maximum number of segments per process کتنے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے بات کی ہے کہ پی آپ کس طرح فائنڈ کریں گے کہ لارجسٹ سیگمنٹ سائز آپ پہلے فائنڈ کریں گے اس کو ڈیوائڈ کریں گے پیج سائز پہ وہ آپ کو بتا دے گا کتنے پیجز آئیں گے اور log base two of that number of pages would give you the size of P D prime کیا ہوگا because this is a offset within page تو یہ ہوگا بیس کے جو ہے پیج سائز ہے تو اگلی سلائڈ میں ساری ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ largest segment would be to the power D اور ڈی کیونکہ بٹس ہے اس لیے بڑے سے بڑا سیگمنٹ کتنا بڑا ہوگا to the power bytes which is K maximum number of pages per segment کتنے ہوں گے یہ بات ابھی میں نے کی ہے کہ segment size divided by the page size which sixty four in this case number of bits P کے لیے کتنی ہوں گی log base two of sixty four which is six bits D prime کے لیے کتنی ضرورت ہوگی ابھی میں نے بات کی لاگ بس ٹو آف ون کے وچ از ٹین تو آپ دیکھیں کہ سولہ بٹس کی ضرورت تھی ڈی کے لیے offset within segment اور چھ بٹس کی ضرورت ہوگی پی کے لیے اور دس کے لیے دس بٹس ہوں گی to be used offset to specify the offset in page ٹھیک ہے جی میکسمم نمبر آف سیگمنٹس کتنے ہو سکتے ہیں پر پروسیس کیونکہ ایس جو ہے وہ اٹھارہ بٹس کا ہے تو اس لیے میکسم نمبر آف سیگمنٹس ہوں گے to the power eighteen which comes out to be by the way two fifty six K اگلی سلائڈ میں I just summarize this in the form of diagram کہ لاجیکل ریس ہے S followed by D S اٹھارہ بٹس کا ہے ڈی سولہ بٹس کا ہے اس میں جب ڈی کو پارٹیشن کرتے ہیں پی اور ڈی پرائم میں تو پی کے لیے چھ بٹس کی ضرورت ہے اور ڈی کے لیے دس بٹس کی اچھا اب ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ لیٹس ملٹکس کے اندر ہی کہ let's consider process with its segment fifteen یہ سوالوں کے جواب دینے جو legal address number one number two how many pages does the segment have ٹھیک ہے جی number three what page does the logical refer to اچھا لاجیکل ایس کی ویلو 15 ہے ڈی کی 3921 ہے تو the question is number one is it legal address legal address کا کیسے پتا چلے گا ایک تو بات کلیئر ہے کہ سیگمنٹ 15 پروسیس کی ایڈریس پیس میں ہے تو وہ بات تو کلیئر ہے کہ this is a legal segment number دو یہ ہے کہ سیگمنٹ کا جو سائز ہے وہ ہمیں بتایا گیا پرابلم اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ ہے 5096 zero nine six offset کتنے تھرٹی نائن ون تو دس از الیگل ایڈریس کیونکہ ڈی جو ہے it is less than the size of the segment ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا یہ کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں کتنے پیجز ہوں گے تو پیجز آپ کیسے نکالیں گے کہ سیگمنٹ کا سائز ہے 5096 پیج سائز ہے 1K تو کتنے سیگمنٹ ہو جائیں گے اس میں 5096 zero nine six divide by one K and the ceiling of that ٹھیک ہے تاکہ وہ فریکشنل پارٹ آپ کے پاس نہ آئے تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ہوگا کہ اس میں پانچ پیجز ہیں ان پانچ پیجز کے نمبر کیا ہوں گے page zero page one page two page three page four ٹھیک ہے اچھا یہ تو دوسرا ہو گیا کہ اس میں کتنے پیجز ہیں اس سیگمنٹ میں تیسرا یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر لاجیکل ایڈریس جو ہے یہ کس پیج کو ریفر کر رہے ہیں ان پانچ پیجز میں سے کس پیج کو ریفر کر رہے اور اس پیج میں آف سیٹ کیا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ کیسے آپ نکالیں گے آف سیٹ آپ کو دے دیا گیا ہے تھرٹی نائن ٹوینٹی ون اس کو اگر آپ پیج سائز سے ڈیوائڈ کر دیں اور کوشنٹ لے لیں آپ تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کس پیج میں یہ آف سیٹ آپ کو لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے so thirty nine twenty one کو اگر آپ ون کے پہ ڈیوائڈ کریں اور کوشنٹ لے لیں تو آپ کو کیا ملے گا تھری رائٹ right? تو پیج نمبر جو ہے جو یہ لاجیکل ریس آپ کو جس جگہ لے کے جا رہا ہے page number three within this segment that has five pages offset کیا ہے ون کے ملٹی پلائڈ بائی تھری اور اس کو سپریٹ کر دیں آپ تھرٹی نائنٹی ون میں سے تو وہ آپ کو آف سیٹ مل جائے گا so this is the big picture this is the way you calculate these various parameters when you using page segmentation اب ان ساری کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں اگلی سلائڈ میں ساری چیزیں میں نے یہ کی ہیں کہ is it legal address yes میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا already how many pages does the segment ہے یہ بات کر دی کہ five zero nine six divide by one K ceiling اس کا لے لیں نمبر فائیو آ جائے گا یہ بھی بات کر لی what page does this logical address refer to اس میں یہ ہے کہ this is page number ceiling اگر لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا page thirty twenty one divide by one K اگر سیلنگ لے لیں گے یہ ہمیں بتا دے گا کہ پیج کون سا ہے یعنی پیج چوتھا پیج ہے چوتھا پیج اگر پیج نمبر زیرو سے شروع ہوں گے تو it would be page number three لیکن ہے چوتھا پیج اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ what are the values of D prime and the physical address if page number three I E the fourth page is in frame twelve تو اب آپ دیکھ لیں اس کیلکولیشن سمپل جو میں نے ابھی ڈسکرائب کر دی تھی کہ ڈی پرائم جو ہوگا یہ ہوگا 3921 نائن ٹوینٹی ون کے کیونکہ پیج نمبر تین ہے پیج کا سائز ون کے ہے تو آپ ان کو ملٹیپلائی کر کے جو ویلو سے نکال دیں تو آپ کو آف سیٹ مل جائے گا 849 یعنی یہ جو لاجیکل ایڈریس ہے نا 15 کاما تھرٹی یہ ایکچولی آپ کو لے کے جائے گا پیج نمبر 3 کے اندر اس سیگمنٹ کے پیج نمبر تھری میں at an offset eight forty nine پہ تو دس از دا کنسپچل پکچر ٹھیک ہے جی تو فزیکل ایڈریس کیا ہوگا اسیومنگ کہ یہ page number three is in frame تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ frame twelve append to eight eight forty nine اور فزیکل ایڈریس مل جائے گا یہ جو کیلکولیشن میں سلائڈ میں دکھا رہا ہوں this is just one way to get to تو یہ ہوگا ٹویلو انٹو ون کے کیونکہ فریم نمبر بارہ ہے ہر فریم کا سائز جو ہے ون کے ہے پلس ایٹ فورٹی نائن تو یہ آپ کو مل جائے گا this is the physical address of the location which is being referenced by the logical address fifteen followed by thirty twenty one ٹھیک ہے اس پرٹیکولر ایگزامپل میں اچھا اب اس کو میں نے سمرائز کر دیا اگلی سلائڈ میں کہ اس ایگزامپل میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لاجیکل ایڈریس ہے S S fifteen D thirty D one D کیا پی اور ڈی پرائم میں پی کی ویلو تھری ہے D prime P eight forty nine ہے نیچے میں نے جو لیفٹ سائڈ پہ میں نے دکھا دیا کہ page table corresponding to segment number fifteen اور اس کے پیج نمبر تھری جو ہے اس کی انٹری بتا رہی ہے ہمیں کہ page number three of segment fifteen is stored in frame twelve تو اب ٹویلو کو ہم لے کے اپینڈ کر دیں اس پہ eight forty nine which is D prime will get the address next slide میں یہ ساری چیزیں پکٹوریلی آپ کو دکھا دی گئی ہیں کہ اگر دیکھیں ٹاپ لیفٹ پہ تو آپ کو لاجیکل ایڈریس نظر آ رہا ہے one is the value of D fifteen کو آپ یوز کر رہے ہیں to index the segment table اس میں آپ شیور sure کر رہے ہیں کہ سیگمنٹ لینتھ اس میں کیا دی ہوگی سیگمنٹ لینتھ ہوگی فائیو زیرو نائن سکس نا جی کیونکہ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں میں نے یہ دی ہوئی ہے تو thirty legal then five zero nine six into two parts اچھا وہ دو حصے ہیں کہ پی جو ہے اٹ از تھری یعنی یہ آف سیٹ جو تھرٹی نائنٹی ون ہے it is actually referring to some location three اور لوکیشن جو ہے پیج نمبر تھری میں ٹھیک ہے تو تین کو ہم یوز کر لیتے ہیں to index the page table for the segment اور پیج ٹیبل کا بیس جو ہے ہمیں سیگمنٹ ٹیبل کی انٹری میں دیا گیا ہے اس میں so basically we add three to the segment page table base تو لوکیشن نمبر تھری میں پیج ٹیبل میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ page three for segment fifteen is stored in frame number twelve تو فریم نمبر ٹویلو کے ساتھ ہم D prime which is eight forty nine اس کو پین کر دیتے ہیں تو ہمیں physical address thirteen thousand one hundred thirty seven مل جاتا ہے and therefore we go and access that location ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ملٹکس جو کہ ہسٹوریکلی ایک very well known operating system ہے یونکس کے کئی کانسیپٹ جو ہیں ملٹکس سے اس نے لیے اینڈ دین لیٹر آن وہ کانسیپٹ مختلف آپریٹنگ سسٹمز نے اپنا including I B M O S two اور ونڈوز کے جتنے بھی آپریٹنگ سسٹمز ہیں سو ملٹکس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ملٹکس میں میموری مینجمنٹ کیسے کی جاتی تھی ٹھیک ہے ان پرٹیکولر ہم نے دیکھا کہ جو G three forty five C P U تھا جو کہ کمپیوٹر کے اندر ہوتا تھا جس میں ملٹیکس چلتا تھا اس میں پیج سیگمنٹیشن کیسے ہوتی تھی ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا زیادہ سے زیادہ کتنے سیگمنٹس ایک پروسیس میں ہو سکتے تھے وہ ہم نے دیکھا ٹو پار ایٹین ہے ہر سیگمنٹ جو ہے وہ میکسیمم کتنا بڑا ہو سکتا ہے it was two to power sixteen bytes page size کیونکہ ون کے تھا اس لیے ایک سیگمنٹ کے اندر میکسیمم کتنے سیگمنٹس کتنے پیجز ہو سکتے ہیں وہ بھی largest segment size divided by the page size وہ ہم نے دیکھ لیا پھر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھ لی کہ ملٹیکس میں اگر لاجیکل ایڈریس ایک پروسیس جنریٹ کرتا ہے which in this case was fifteen was the segment number جو تھا وہ offset within the segment تھا تو وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کس طرح ہارڈ ویئر سپورٹ جو ہے اس اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے into the corresponding physical address اچھا یہ بات ہوگی ایک ایگزامپل ہم نے لے لی ہسٹوریکل آپریٹنگ سسٹم اور اس پہ جو بھی سی پی یو یوز ہوتا تھا ان دنوں جی تھری فورٹی فائیو اس میں پیج سیگمنٹیشن کیسے ہوتی تھی اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو انٹل کا پی فور سی پی یو ہے اس میں میموری مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے اس میں ان پرٹیکولر پیج سیگمنٹیشن کیسے سپورٹ ہوتی ہے کیا مختلف پیرامیٹرز ہیں پیج سیگمنٹیشن سپورٹ کرنے کے لیے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جت میموری مینجمنٹ یونٹ جو پی فور میں یوز ہو رہا ہے پیجنگ اور سیگمنٹیشن کے لحاظ سے یہ 386 میں انٹروڈیوس ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف پیرامیٹرس کے ہیں اور ایک ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے دیکھ لیں کہ وہ کیسے لاجیکل ایڈریس فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اوکے تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے بتایا کہ انٹل کا جو eighty three eighty six operating system C P U ہے جو کہ یوز ہوتا ہے I B M O S two میں مائکروسافٹ کے آپریٹنگ سسٹمز میں لینکس بھی یوز کرتا ہے رن کرتا ہے اس اس سی پی یو کی مشین میں تو اس میں بیسیکلی ہوتی ہے page segmentation with two level paging ٹھیک ہے جی سو انٹیل کے جو سی پی یوز ہیں even contemporary C P Us وہ پیج سیگمنٹیشن سپورٹ کرتے ہیں and with two level paging logical address جو ہے جس کو اور ورچوئل ایڈریس بھی ہم کہتے ہیں وہ 38 ایٹ بٹس کا ہوتا ہے اس 38 ایٹ بٹ ایڈریس میں اپر 16 بٹس جو ہیں we call them the selector bits اور لوور 32 ٹو بٹس کو ہم کہتے ہیں offset page size Intel کے سی پی یو جو ہیں وہ 4 کلو بائٹس کا سپورٹ کرتے ہیں اگلی سلائڈ میں آئیے ہر پیج ٹیبل کی انٹری جو ہے وہ چار بائٹس کی ہوتی ہے اور 32 two entry look aside buffer use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی 32 ٹو بٹ کا 32 ٹو انٹری کا ٹی ایل بی ہوتا ہے اور اگر 32 ٹو انٹری کا ٹی ایل بی ہو اور پیج سائز فور کے کا ہو تو ٹی ایل بی کتنی میمری کو کور کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹی ایل بی ریچ تو ٹی ایل بی ریچ کیا ہوگی 32 ٹو انٹو فور کے اور وہ آ جاتی ہے 128 ٹوینٹی ایٹ کلو بائٹس تو انٹل کے C P Us they allow you allow the T L B reach of hundred twenty eight kilobytes اچھا اگلی سلائیڈ میں میں نے یہ بگ پکچر آپ کو دکھا دی ہے ورچوئل ایڈریس کی ان دا انٹل سی پی یوز کہ upper 16 bits known as the selector bits lower 32 two bits are known as the offset bits selector bits تین حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں upper 13 bits are known as the segment number bits اس کو ایس ہم کہہ لیتے ہیں ایگزیکٹلی exactly وہی ایس جو ہم یوز کرتے ہیں ابھی سیگمنٹیشن میں جو اس سے اگلی بٹ ہے اس کو ایک سنگل بٹ ہے اس کو جی بٹ کہتے ہیں جو کہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ایک سیگمنٹ جو ہے گلوبل ہے یا لوکل ہے سو so, انٹل کے سی پی یوز دو طرح کے سیگمنٹ سپورٹ کرتے ہیں local segments and global segments local جو ہیں صرف ایک پروسیس کے اندر ایکسیسیبل ہیں گلوبل جو ہیں شیئر ہو سکتے ہیں امنگ ڈفرنٹ پروسیس باقی جو لوور دو بٹس ہیں they specify the purge level and we are not going to get in this this at stage اچھا اب دا کوشچن از کہ اس طرح اگر ورچوئل ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے یہ فزیکل ایڈریس میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو اس کے دو حصے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر C P U real mode میں آپریٹ کر رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ اگر یہ پرولیج موڈ میں رن کر رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو ریئل موڈ کا پہلے دیکھ لیتے ہیں آئیے سلائڈ میں چلتے ہیں تو ریئل موڈ میں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹوینٹی بٹ فزیکل ایڈریس لینا ہے تو وہ کیسے لیتے ہیں سلیکٹر جو ہے جو کہ upper sixteen bit of the virtual address ہیں ان کو چار shift left the selector by four bits اور اس میں سولہ بٹ کا افیکٹو ایڈریس ایڈ کریں as you do in the real mode تو وہ آپ کو ٹوینٹی بٹ فزیکل ایڈریس مل جائے گا یعنی سولہ بٹ کے سلیکٹر کو چار بٹ شفٹ لیفٹ کر دیں سولہ بٹ کا افیکٹو ایڈریس آپ ایڈ کر دیں اس میں تو آپ کو ٹوینٹی بٹ کا فزیکل ایڈریس مل جائے گا which is the address size in the real mode operation ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو موڈ ہوتا ہے C P U Intel C P Us میں وہ ہوتا ہے پروٹیکٹڈ موڈ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں لاجیکل ریس فزیکل ریس میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور کس طرح پیج سیگمنٹیشن سپورٹ کرتے ہیں انٹل کی سی پی یوز اب وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے یہ بات انشاءاللہ میں کروں گا اگلے لیکچر میں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکشن کی ہے اچھا آج کے لیکچر میں جو بیسک چیز ہم نے لرن کی ہے وہ ہے پیجڈ سیگمنٹیشن تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ سیگمنٹیشن کی جو میجر پرابلم ہے وہ ہے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن اور جو جو لاجیکل ایڈریس پیسز بڑی ہوتی جا رہی ہیں in newer C P Us maximum segment sizes بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں in the C P Us that support segmentation تو جتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں سیگمنٹ سائزز اتنی ایکسٹرنل فریگمنٹیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ کو پیج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک پروسیس کے ڈریس فیس میں جتنے سیگمنٹ ہوں گے سب کو پیج کر لیں گے اور ان پیجز کو فزیکل فریمز میں سٹور کریں گے اور ایک سیگمنٹ کے پیجز فزیکل میموری میں کن کن فریمز میں سٹور ہیں یہ میپنگ ایک پیج ٹیبل میں رکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سیگمنٹ کے لیے ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہوگی تو اب logical to physical address translation کیا ہوتی ہے اور لاجیکل ایڈریس ہوتا کیا ہے لاجیکل ایڈریس اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح سمپل سیگمنٹیشن میں ہوتا ہے یعنی segment number S followed by offset D segment S کو یوز کر کے ہم انڈیکس کرتے ہیں سیگمنٹ ٹیبل کو سیگمنٹ ٹیبل کی انٹری جو ہے اس میں دو پیسز آف انفارمیشن ہوتے ہیں سیگمنٹ کا سائز آف سیٹ کو ہم لیتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں کہ سیگمنٹ سائز سے کم ہے اگر تو کم ہے تو یہ لیگل ایڈریس ہے یعنی ایٹ لیسٹ یہ ریفرنس جو لاجیکل ایڈریس کر رہا ہے کسی لوکیشن کو یہ لیگل ریفرنس ہے اچھا دوسرا حصہ جو سیگمنٹ ٹیبل کی انٹری میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ سیگمنٹ کے کورسپونڈنگ پیج ٹیبل جو ہے یہ کہاں پہ ہے مین میموری میں ٹھیک ہے تو اس کے بیس کو یہ پوائنٹ کرتا ہے اب ہم ڈی کو پارٹیشن کر لیتے ہیں دو حصوں میں پی اور ڈی پرائم پی کو یوز کرتے ہیں to index the page table page table میں ہمیں مل جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر پیج اس سیگمنٹ میں یہ پرٹیکولر پیج کس فریم میں ہے میموری میں تو اس فریم نمبر کو لے کے ڈی پرائم جو ہے which is the offset within this page اس کو پینٹ کر دیتے ہیں فریم نمبر کے اور we get the physical address کیا کیا ہارڈ ویئر کی سپورٹ اس میں ضرورت ہوتی ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لی یہ ساری یہی چیزیں جو میں نے ڈسکرائب کی ہیں یہ ہارڈ ویئر سپورٹ کے ذریعے ہوتی ہیں پھر ہم نے ڈسکشن کی ہسٹوریکل آپریٹنگ سسٹم تھا ایک بالٹیکس رن کرتا تھا G three forty five C P U پہ جو کہ پیج سیگمنٹیشن سپورٹ کرتی تھی remember we are talking about late sixties کی بات کریں اس وقت اتنا ایڈوانسڈ کانسیپٹ آپریٹنگ سسٹمز میں اور C P U hardware میں امپلیمنٹ تھا اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سپورٹ کرتا تھا پیج سیگمنٹیشن کو ویریس پیرامیٹرز دیکھ لیے کہ کتنے میکسیمم ایک لاجیکل ریس اسپیس میں پروسیس ریس اسپیس میں کتنے سیگمنٹس ہو سکتے تھے میکسیمم سائز ایک سیگمنٹ کا کیا ہو سکتا تھا پیج سائز کیا تھا and then we took an example to show how given logical address is translated into a physical address various parameters کی ویلیوز کیسے آپ نکال سکتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اینڈ میں ہم نے کوشش کی کہ انٹیل کے جو 386 ایٹی سکس ہے اور وہی میموری مینجمنٹ یونٹ پٹی مچ یوز ہوتا ہے کرنٹ سی پی یوز میں اس میں میموری مینجمنٹ کی سپورٹ کیا اویلیبل ہے پیج سیگمنٹیشن اور ٹو لیول پیجنگ کیسے اس میں امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ بات کرنا تھی لیکن بات ہو نہیں سکی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں شروع کروں گا انٹیل کی سی پی یوز میں میموری مینجمنٹ کی سپورٹ اور پھر ہم شروع کریں گے ایک نیا ٹاپک چیپٹر ٹین میں ورچوئل میموری کا ساری باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم